حضرت عبداللہ بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم ایک وفد کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے میرے ساتھی اپنی اپنی باری پر داخل ہوئے آپ نے ان کی مطلوبہ حاجتیں پوری کی میں سب سے آخر میں داخل ہوا آپ نے فرمایا تجھے کیا کام ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کب ختم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کافروں سے لڑائی جاری ہے ہجرت ختم نہیں ہوگی سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اٹھتر